ابو حازم نے کہا میں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر ہوا جس میں آپ نے جنت کی صفت بیان کی حتیٰ کہ آپ نے بات ختم کی پھر اپنی بات کے آخر میں فرمایا اس جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں وہ خوف کے عالم میں اور پوری امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بس کوئی زی حیات انسان نہیں جانتا کہ جو وہ کرتے ہیں اس کے سلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پینتیس